پوری بات کو سنیں گے پوری بات کو سمجھیں گے جب پورا سنیں گے اور پورا سمجھیں گے تو ہی عمل کو پورا کر سکیں گے اور جب عمل پورا کریں گے تو اس کا نفع پورا ملے گا ادھورے کام پر کبھی پورا نفع نہیں ملتا اس لیے شروع سے لے کر اخیر تک پوری بات کو سننا اسی کے ساتھ میں پوری بات کو دھیان اور توجہ سے سننا کہ جسم بھی یہاں ہو دل دماغ بھی یہاں ہو تاکہ کانوں کے راستے سے بات دل تک پہنچ جائے جو بات دل تک پہنچے گی وہ زندگی کے رخ کو صحیح کر دے گی اسی کے ساتھ میں ہر آدمی ہر بات کو عمل کی نیت سے سنیں اس لیے کہ اللہ کی طرف سے جو داد و دہیش کا نظام ہے وہ آدمی کی نیت ہے اسی لیے حدیث پاک میں یہ فرمایا وہ انما امر اما نوا فرمایا ہر آدمی کو وہ چیز ملے گی جس کی اس نے نیت کیا جب عمل کی نیت سے بات کو سنیں گے تو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں گے جی چاہے نہ چاہے ماحول سازگار ہو نہ سازگار ہو حالات مناسب ہو نامناسب مناسب ہو ہر حال میں عمل کی توفیق ملے گی عمل کی نیت کی برکت سے اس لیے اچھی طرح سنتے ہوئے سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرتے ہوئے اپنے گھر سے لے کر عالم میں پہنچانے کی نیت سے سننا کہ پورے عالم میں پہنچائیں گے اور ساری انسانیت تک بات کو لے کر جائیں گے اب پورے عالم میں اور ساری انسانیت تک بات کے لے جانے کا کیا راستہ ہے اس لیے کہ عالم تو بہت بڑا ہے کئی سو ملک ہے اور دنیا میں تو آٹھ سو کروڑ انسان ہیں تو ایک آدمی چھوٹی عمر میں سب تک اور پوری دنیا تک کیسے جا سکتا ہے تو فرمایا پورے عالم میں اور ساری انسانیت میں جانے کا راستہ یہ ہے کہ اپنی زندگی میں جہاں تک اور جتنوں تک جا سکتے ہیں خود جانا اور جہاں تک نہیں جا سکے اور جتنوں تک نہیں پہنچ سکے وہاں تک بات کو پہنچانے کے لیے اپنی زندگی میں کام کرنے والے بہترین آدمی تیار کرنا اور بہترین مجمع بنانا جو بات کو لے کر آگے جائے یہ محنت کا صحیح رخ ہے اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑا کام لے کر دنیا میں بھیجا آپ کی محنت کا میدان پورا عالم ہے اور ساری انسانیت ہے اور قیامت تک کا زمانہ ہے اتنا بڑا کام آپ کے ذمے ہے اور اتنے بڑے کام پر قابو پانے کے لیے آپ کو صرف تیویس سال کا زمانہ دیا گیا کہ تیویس سال میں اتنا بڑا کام کر کے آپ کو آنا ہے اب اتنے بڑے کام پر قابو پانے کے لیے آپ نے تیویس سال انتھک محنت کر کے حجاز میں کام کیا جبکہ آپ کی محنت کا پورا میدان پورا عالم ہے اور پورے عالم کے کام پر قابو پانے کے لیے آپ نے انتھک محنت کرتے ہوئے اپنا سوالات صحابہ کا مجمع بنایا کہ جو مجما بات کو لے کر پوری دنیا میں گیا صحابہ نے تابعین بنائے اور تابعین نے طب تابعین بنائے اور اس طرح آدمیوں کے بنانے کا سلسلہ ایسا چلتا رہا کہ اللہ تعالیٰ نے پندرہ صدی تک بات کو پورے عالم میں پہنچا دیا اور قیامت تک بات کو دنیا میں پہنچانے کے لیے زندہ رکھنے کے لیے اور زندہ کرنے کے لیے راستہ یہی ہے اچھی طرح کرتے ہوئے اچھی طرح آدمی بنانا اس لیے پورا مجمع طے کرے کہ انشاءاللہ اس کام کو اچھی طرح سمجھ کر کریں گے بھی اور کرنے والے آدمی اپنی زندگی میں بنا کر کے مریں گے بانج بن کر کے نہیں مریں گے میرے محترم بزرگوں دوستوں اللہ جل شان و ارشاد فرماتے ہیں کہ بہت ہی بابرکت ہے اللہ کی پاک ذات جس کے قبضۂ قدرت میں کائنات کے ہر چیز کی ملکیت ہے اللہ ہی کائنات کے ہر ذرے کے بنانے والے اور پیدا کرنے والے ہیں اس لیے کہ بنانا صرف اللہ ہی کی شان ہے انسانوں کے بس میں اللہ نے صرف اتنا رکھا ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو آپس میں جوڑ کر کوئی شکل بنا دے کہ پلاسٹک کو جوڑ کر کرسی بنا دیا لکڑی کو جوڑ کر کشتی بنا دیا لوہے کو جوڑ کر ٹرین بنا دیا یہ انسانوں کے بس میں اللہ نے رکھا ہے لیکن پلاسٹک لوہا لکڑی بنانا یہ صرف اللہ ہی کا کام ہے سارے انسان مل کر ایک ذرہ پلاسٹک کا ہے لوہے کا یا لکڑی کا بنانا چاہے تو بنا نہیں سکتے اس لیے بنانے والے صرف اللہ ہے اور ہر چیز بننے کے بعد میں جہاں کہیں بھی ہو پوری دنیا میں اور جس کسی کے بھی ہاتھ میں ہو اس کے مالک صرف تن تنہا اللہ ہے ایسا نہیں ہے جیسے دنیا میں ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے گاڑی بنائی دوسرے آدمی نے گاڑی خرید لیا تو بنانے والے کی ملکیت ختم ہو گئی اب خریدار اس کا مالک ہے ایک آدمی نے گھڑی بنائی دوسرے آدمی نے گھڑی خرید لیا تو بنانے والے کی ملکیت ختم ہو گئی اب خریدار مالک ہے لیکن کائنات کی جتنی چیزیں جہاں کہیں بھی ہے اس کا نظام ایسا نہیں ہے بلکہ اللہ ہی خالق بھی ہے اللہ ہی مالک بھی ہے کوئی بھی چیز بننے کے بعد اللہ کی ملکیت سے نکل نہیں سکتی اسی لیے کائنات کے ہر ذرے پر صرف تن تنہا ایک اللہ ہی کا کنٹرول ہے اور دنیا کی سارا نظام اللہ کے امر کے ساتھ جڑا ہوا ہے جس طرح پر لائٹ ہے پنکھا ہے اور یہ اپنا مائک ہے یہ سارا کرنٹ کے ساتھ جڑا ہوا ہے جو کرنٹ نظر نہیں آتا اگر کرنٹ چلا جائے تو یہ ساری چیزیں بیکار ہو جاوے ایسا ہی کائنات کا یہ سارا نظام اللہ کے بقا کے امر کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو یہ باقی بھی ہے اور اپنے اپنے کام میں لگا ہوا ہے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر فنا کا امر آئے گا تو ایک دن اللہ تعالیٰ ساری عالم کو فنا کرنے کا ارادہ کریں گے حکم دیں گے تو پورا عالم فنا ہو جائے گا چاند اور سورج بے نور ہو جائیں گے آسمان ٹوٹ پھوٹ جائے گا پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑ جائیں گے اور سمندروں کا پانی خشک ہو جائے گا اور سارے انسان اور جنات اور فرشتے مر جائیں گے صرف ایک اللہ کی ذات باقی رہے گی اللہ جل فرمائیں گے لمن الملک اليوم آج کے دن بادشاہت کس کی ہے تو کوئی بھی جواب دینے والا نہیں ہے اللہ فرمائیں گے للہ الواحد القہار ایک تنے تنحت اللہ کے لیے جو زبردست اور طاقتور ہے ساری کائنات کی ملکیت اسی کے لیے پہلے بھی تھی آج بھی اسی کے لیے بھی ہے اور آئندہ بھی صرف اس کے لیے ہی ہوگی اسی لیے آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی ریور اور خریدتا ہے اپنی حفاظت کے لیے اور ایک دن ایسا آتا ہے کہ اپنی کمپیٹی پر رکھ کر خودکشی کر لیتا ہے ایسے دنیا میں آپ کو سینکڑوں واقعات سننے اور پڑھنے میں ملیں گے حفاظت کے لیے خریدی تھی موت اس کے حصے میں آئی پتا یہ چلا کہ بندوق کس کے ہاتھ میں ہے لیکن اس پر چلے گی اللہ کی اللہ چاہیں گے تو حفاظت ملے گی اللہ چاہیں گے تو اسی سے موت ملے گی ایک آدمی محنت کر کے مال کماتا ہے جمع کرتا ہے اپنی راحت کے لیے لیکن غلط لوگوں کی نگاہ اس پر پڑ جاتی ہے اور یہی مال اس کی موت کا اور اس کی ہلاکت کا ذریعہ بن جاتا ہے پتا یہ چلا کہ مال اس کے ہاتھ میں ہے لیکن اس کے پر چلے گی اللہ کی اللہ چاہیں گے تو حفاظت ملے گی اللہ چاہیں گے تو اسی سے ہلاکت آئے گی آدمی اپنے بال بچوں کو پال پوس کر کے بڑا کرتا ہے اپنے بڑھاپے کے سہارے کے لیے اور یہی بچے اس کے لیے وبال جان بن جاتے ہیں اور اس کے لیے اتنی پریشانی کا سامان بن جاتے ہیں کہ آدمی سوچتا ہے کہ کاش یہ بچے پیدا ہوتے ہی مر گئے ہوتے بڑے نہیں ہوتے جو مجھے یہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا اس لیے میرے دوستوں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہر چیز جہاں کہیں بھی اور جس کسی کے پاس میں بھی ہے اس پر صرف تن تنہا ایک اللہ ہی کا کنٹرول ہے اللہ چاہیں گے تو حفاظت ملے گی اللہ چاہیں گے تو اسی کے راستے سے موت ملے گی میرے محترم بزرگ اور ایسے طاقتور اللہ نے زندگی اور موت کو پیدا کیا ہے اور اللہ کا نظام ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے آسمان کا جوڑا زمین ہے مرد کا جوڑا عورت ہے رات کا جوڑا دن ہے خوشی کا جوڑا غم ہے بیماری کا جوڑا تندرستی ہے مالداری کا جوڑا غریبی ہے ایسا ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے جوڑا بنایا ہے ایسا ہی اللہ تعالیٰ نے زندگی کا جوڑا موت کو بنایا ہے اور دنیا کا جوڑا اللہ نے آخرت کو بنایا ہے اس لیے میرے دوستو یہ سمجھنے کی بات ہے اچھی طرح اور پوری امت کو اور انسانیت کو سمجھانے کی بات ہے کہ زندگی کیوں ہے اور موت کیوں ہے اس لیے کہ اکثریت دنیا کی ہر زمانے میں ایسی گزری ہے اور آج بھی اکثریت ایسی ہے قیامت تک اکثریت ایسی رہے گی جو زندگی کو کھیل سمجھ کر اپنی تمام تر طاقت اور توانائی اس کے پیچھے برباد کر رہی ہے اور زندگی کا کام یہ بنا ہوا ہے کہ کھانا ملنا چاہیے اور اچھا ملنا چاہیے اور زیادہ ملنا چاہیے کپڑے ملنے چاہیے اچھے ملنے چاہیے زیادہ ملنے چاہیے مکان ملنا چاہیے اچھا ملنا چاہیے وسیع ملنا چاہیے سواری ملنی چاہیے اچھی ملنی چاہیے اور خوبصورت عورت ملنا چاہیے اسی کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کر اپنی تمام تر توانائی اور طاقت کو خرچ کر کے ہمیشہ ہمیشہ کی تباہی اور بربادی میں گھرے ہوئے ہیں گر رہے ہیں اور آئندہ بھی گرتے چلے جائیں گے اس لیے اللہ جل شان ہو اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے اس مہربانی کے ناطے اللہ تعالی ہر زمانے میں نبیوں کو بھیجتے ہیں جو انسانوں کو یہ سمجھائے کہ زندگی کیوں ہے اور موت کیوں ہے دنیا کیوں ہے اور آخرت کیوں ہے اس لیے میرے محترم دوستو یہ بہت بڑی حقیقت ہے جس کو سمجھنے اور سمجھانے کی ضرورت ہے اس لیے کہ کھانا ہے کپڑا ہے مکان ہے سواری ہے اور عورت ہے یہ آدمی کی زندگی کا کام اور مقصد نہیں ہے بلکہ آدمی کی زندگی کی ضروریات ہے اور ضرورت اور مقصد میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے اور جو ضرورت اور مقصد کو نہ سمجھے وہ دنیا کا سب سے بڑا بیوقوف انسان ہوتا ہے ایک آدمی کارخانے کا مالک ہے تو اس کے کارخانے میں کچھ کام ہوتے ہیں اور وہاں اس کی کچھ ضرورت بھی ہوتی ہے بارہ گھنٹہ کارخانے میں رہتا ہے تو اس کو بھوک بھی لگتی ہے تو کھانا بھی کھا لیتا ہے اسنجا کی ضرورت ہوتی ہے تو باتھ روم بھی چلا جاتا ہے تھک جاتا ہے تو دس پندرہ منٹ سستا بھی لیتا ہے یہ تو ضرورت ہوئی باقی اس کے کارخانے کے بہت سارے کام ہیں جس کام میں آدمی بارہ چودہ گھنٹہ اپنا لگاتا ہے اگر ان کاموں کو بھول کر کوئی دس گھنٹہ دس گھنٹے میں پانچ گھنٹہ سو جائے وہاں باتھ روم میں تین گھنٹہ بیٹھ جائے کھانے کے لیے بیٹھے تو دو گھنٹہ اس میں برباد کر دے اور کام کو بھول جائے تو اس کو آدمی اپنے گھر میں نہیں رکھے گا بلکہ گھر کے لوگ اس کو پاگل خانے میں پہنچا دیں گے کہ یہ ضرورت کو بھی نہیں سمجھتا اور کام کو نہیں سمجھتا اس لیے کام کے سمجھانے کے لیے اور ضرورتوں کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالی نبیوں کو بھیجتے ہیں اور ہر زمانے میں نبی آ کر انسانوں کو سب سے پہلا کام یہ سمجھاتے ہیں کہ زندگی اللہ نے کام کے لیے بنائی ہے اور موت حساب کے لیے بنائی ہے کہ جو کام دیا گیا وہ پورا کیا یا نہیں کیا اس کے حساب کے لیے موت ہے دنیا کام کے لیے ہے اور آخرت بدلے کے لیے ہے دنیا میں کام ہے یہاں پر بدلہ نہیں ہے اور آخرت میں بدلہ ہے وہاں کام کا موقع نہیں ہے اس لیے ہر زمانے میں نبیوں نے آ کر سب سے پہلا کام انسانوں کو یہ سمجھایا کہ ہماری زندگی کا سب سے پہلا کام اللہ کی عبادت اور بندگی ہے میرے محترم بزرگ اور دوستو جو آدمی بھی نیکی کا کام اس دنیا میں کرتا ہے تو نیکی کی برکت دنیا میں ملے گی بدلہ آخرت میں ملے گا ایک آدمی گناہ کا کام کرے گا تو اس کی نحوست اور بے برکتی دنیا میں ہوگی اور عذاب آخرت میں ہوگا اس لیے کہ عمل کا بدلہ بہت بڑا ہے اور اس بڑے بدلے کا تحمل اس دنیا میں نہیں ہے دنیا بہت چھوٹی ہے حدیث پاک میں یوں آتا ہے کہ ایک آدمی نے سبحان اللہ کہا تو اس سبحان اللہ کہنے پر اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک پودا لگاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کی نشو و نما فرماتے ہیں اس کی آبیاری فرماتے ہیں یہاں تک کہ یہ سبحان اللہ کہنے والا جو جنت میں جائے گا تو وہ اتنا بڑا درخت ہوگا کہ اگر اس کی چھاؤں میں ایک سو سال تیز رفتار گھوڑا دوڑتا رہے تو سایہ ختم ہو کر کے نہیں دے گا یہ ایک سبحان اللہ کا بدلہ ہے تو یہ سبحان اللہ کا بدلہ دنیا اس کی متحمل نہیں ہے اس لیے دنیا کو اللہ نے بدلے کی جگہ نہیں بنایا بلکہ کام کی جگہ بنایا جب نیکی کا کام کرے گا تو نیکی کی برکت دنیا میں ملے گی اور بدلہ اس کا اللہ تعالیٰ آخرت میں عطا فرمائیں گے دین کے دو نفے ہیں ایک برکت ہے ایک بدلہ ہے جیسے درخت کے دو نفے ہیں ایک در ایک سایہ ہے ایک پھل ہے تو سایہ ہمیشہ ملتا ہے لیکن پھل موسم میں ملتا ہے ایسا ہی دین کا بدلہ آخرت میں ملے گا اور اس کی برکت پیدائش سے لے کر موت تک ملے گی اور بلکہ آخرت میں بھی برکت اس کی ملے گی ایسا ہی اگر بے دینی کے ساتھ آدمی زندگی گزارے گا تو اس کی نحوست اور بے برکتی دنیا میں ہوگی اور آخرت میں جہنم کی شکل میں اس کا عذاب ہوگا اللہ میری آپ کی اور پوری امت کی اس سے حفاظت فرمائی میرے محترم بزرگوں دوستو اسی لیے ہر زمانے میں ہر نبی نے اپنی قوم سے سب سے پہلی بات یہ فرمائی یا قوم ما لکم من الہ غیرو ہر نبی نے سب سے پہلی دعوت اپنی قوم سے یہ کہی کہ اے میری قوم ایک اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں اس لیے سب سے پہلا کام ہر انسان کا ہر زمانے میں یہ رہا کہ اللہ کی عبادت اور بندگی کے ساتھ زندگی گزارے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ زندگی گزارے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دین کو آسان بنایا ہے مشکل نہیں بنایا دین جو ہے وہ کسی چیز کو اپنی ضروریاتی زندگی کے چھوڑنے کا حکم نہیں ہے اس لیے دین میں رہبانیت نہیں ہے کہ کماؤ بھی نہیں کھاؤ بھی نہیں کسی کونے میں بیٹھ کر کے اللہ اللہ کرو اس کا حکم نہیں ہے اور یہ بھی حکم نہیں ہے کہ دین کو چھوڑ کر کھانے کمانے میں ایسا لگو کہ دنیا کمانا ہی اپنی زندگی کا مقصد بناؤ اس لیے نہ رہبانیت کی گنجائش ہے اور نہ نفسانیت کی گنجائش ہے اسلام ان دونوں کے بیچ کا سیرات مستقیم ہے کہ ہر مسلمان کی گھریلو زندگی ہوگی ہر مسلمان کی کاروباری زندگی ہوگی ہوگی لیکن اللہ کے کے کے حکم مطابق اور نبی طریقے کے مطابق ہوگی جب حکم کے مطابق ہوگی اور طریقے کے مطابق ہوگی تو اللہ اس کے ہر کام کو دین بنا دیں گے اور دین بنانے کے راستے سے سب سے پہلے اس کی دنیاوی زندگی کو اللہ حیات طیبہ اور پاکیزہ زندگی بنا دیں گے حیات طیبہ کے معنی یہ ہے کہ دلوں میں اللہ تعالیٰ چین اور سکون عطا فرما دیں گے آپس میں محبتیں عطا فرما دیں گے جب کبھی بھی کوئی مسئلہ آئے گا تو دعا میں قوت عطا فرما دیں گے کہ دعا کے راستے سے مسئلہ حل ہو جائے گا مقدر کی جو روزی تھوڑی زیادہ اللہ نے لکھی ہے وہ حلال اور برکت والی آسانی کے ساتھ میں دیں گے اور زندگی ایسی صاف ستھری بنائیں گے کہ جب کبھی بھی کوئی کچھ کو دیکھے گا تو اس کے دل میں یہ دائیا پیدا ہوگا کہ زندگی مجھے ملنی چاہیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ فرمایا کہ جو اپنی زندگی کو اطاعت اور فرما وردالی والی بنائے گا اللہ تعالیٰ سب سے پہلے دنیا میں اس کو حیاتی طیبہ عطا فرمائیں گے آخرت میں مرتے ہی ہر گھاٹی اس کی آفیت کے ساتھ پار ہو جائے گی سب سے بڑا مسئلہ موت کا مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ موت کو آسان فرما دیں گے قبر کو جنت کا باغ بنا دیں گے قیامت کا ایک دن جو پچاس ہزار سال کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے عمل نامہ دہنے ہاتھ میں دیا جائے گا جو جنت کا ٹکٹ ہوگا پلسرات سرات پر سے جس کو جہنم پر بچھایا گیا جائے گا بال سے زیادہ باریک ہوگا اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا اس پر بجلی کی طرح یہ پار ہو جائے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض پر آپ کے دستے مبارک سے حوض کوثر پی کر ہمیشہ ہمیش کے لیے جنت میں داخل ہو جائے گا جہاں سے کبھی اس کو نکالا نہیں جائے گا ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم سے محفوظ ہو جائے گا جو سب سے بڑی ناکامی کی چیز ہے اسی لیے فرمایا کہ دین کے ساتھ میں زندگی گزارنے کی بنیاد پر دنیا میں حیات طیبہ ملے گی آخرت کی ہر گھاٹی آفیت کے ساتھ پار ہوتے ہوئے ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم سے بچ کر جنت میں داخلہ مل جائے گا جس میں اللہ راضی ہو جائیں گے کبھی اللہ تعالیٰ اس سے ناراض نہیں ہوں گے لیکن میرے محترم دوستو جو انسان اس دنیا کی زندگی میں حکم پر زندگی گزارنے کے بجائے اور طریقے پر زندگی گزارنے کے بجائے اگر اپنی خواہش پر اور منمانی پر زندگی گزارے حکم کو توڑ کر اور طریقے کو چھوڑ کر تو سب سے پہلے اللہ اس کی دنیا کی زندگی کو تنگ کر دیں گے دنیا کے چاہے کتنے ہی وسائل اس کے پاس کیوں نہ ہو بڑے بڑے مکانات ہو بڑی بڑی گاڑیاں ہو بڑے بڑے بینک بیلنس ہو بڑی بڑے کمانے کے نقشے ہو لیکن ان سب کے باوجود اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ومن عن ذکری فائن الحمن دن کا فرمایا جو ہماری اطاعت سے اور ذکر سے اعراض کرے گا ہم اس کی دنیا کی زندگی کو تنگ بنا دیں گے اور آج آپ دیکھ لو دنیا میں خودکشی کرنے والے بھوکے لوگ نہیں ہوتے بلکہ خودکشی کرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے پاس دنیاوی بڑے بڑے نقشے ہیں کمانے کے کھانے کے آرام کے راحت کے لیکن زندگیوں کو اللہ نے تنگ بنا دیا اس لیے کہ راحت مال کے راستے سے نہیں آتی ہے راحت اللہ کے خزانے سے آتی ہے سکون مال کے راستے سے نہیں آتا اللہ کے خزانے سے آتا ہے جب آدمی اللہ کے اطاعت سے منہ پھیر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں یہ دنیا سے اس کا وبال شروع ہو گیا یہاں تک کہ خودکشی کر کے وہ ایسی گھاٹی میں پہنچ جاتا ہے کہ اس کے بعد کبھی وہاں سے واپس نہیں ہو سکتا ہے اور ایسی تباہی سے وہ ہمکنار ہو جاتا ہے کہ جس تباہی سے کبھی وہ نکل نہیں سکتا اس کے بعد اس کے ساتھ میں پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں موت مشکل ہو گئی قبر جہنم کا گھڑا بن گئی قیامت کے ہال دن میں ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا اور پور پر سے کٹ کر وہ جہنم میں گر جائے گا بیک وقت میں آگ اس کو جلا رہی ہوگی بیک وقت میں اس کو بھوک اور پیاس ستا رہی ہوگی بیک وقت میں سانپ اور بچھو اس کو ڈس رہے ہوں گے اور بیک وقت میں اللہ کی ناراضگی ہوگی اللہ کو پکارے گا اللہ کی طرف سے جواب ملے گا ایک صوفیہ حوالہ ذلت کے ساتھ پڑے رہو اور ہم سے بات نہ کرو اس لیے میرے محترم دوستو ہر زمانے میں سب سے پہلے نبیوں نے یہ بات بتائی کہ تمہاری زندگی کا کام ہے اپنی چوبیس گھنٹے کی زندگی کو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ گزارنا اسی پر جینا اسی پر مرنا وابود رب کا حتہ یا یقین اللہ کی تاط اور فرما برداری کے ساتھ جیو کب تک فرمایا موت تک دوسری جگہ فرمایا لا تموتن الا وانت مسلمون اللہ فرماتے مسلمان ہو کر کے مریو فرما بردار بن کر کے مریو تو فرما بردار بن کر کون مرے گا فرما جو فرما بردار بن کر جیے گا وہی فرما بردار بن کر مرے گا یوں آتا ہے جیسی زندگی گزرے گی ایسی موت آئے گی اور جیسا آدمی مرے گا ایسا قیامت کے دن یہی کہتے ہوئے اپنی قبر سے یہ اٹھے گا میرے محترم بزرگوں دوستو اللہ تعالیٰ نے دین عطا فرمایا ہے وہ آسان عطا فرمایا مشکل نہیں عطا فرمایا اس لیے کہ اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے اور مہربانی کے ناطے اللہ نے آسان دین دیا مشکل نہیں دیا اسی لیے نماز کا اور روزے کا حکم سب کو دیا لیکن زکوٰۃ اور حج سب پر فرض نہیں کیا اس لیے کہ سب نہیں کر سکتے جو نہیں کر سکتے ان کو حکم نہیں دیا جو کر سکتے اس کا حکم دیا تو یہ بنیادی بات سمجھنے کی ہے کہ دین آسان ہے اور ہر زمانے میں آسان ہے اونٹوں کے زمانے میں بھی آسان ہے اور راکٹ کے زمانے میں بھی آسان ہے لیکن دین کے آسان ہونے کی دو بنیادیں ہیں کہ دو بنیادوں کی وجہ سے دین آسان ہوگا اور اگر یہ دو بنیادیں ختم ہو جائے تو دین پر چلنا ایسا مشکل ہے جیسا چنگاری کو ہاتھ میں پکڑنا یہ بھی حدیث پاک کی بات ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگوں کے لیے دین پر چلنا اتنا مشکل ہو جائے گا جیسا کہ چنگاری کو ہاتھ میں پکڑنا مشکل ہے تو دین کے آسان ہوگی کیا بنیادیں ہیں فرمایا دین کے آسان ہونے کی دو بنیادیں ہیں اگر یہ دو بنیادیں زندہ ہو جائے تو دین پر چلنا یہ سب سے زیادہ آسان چیز ہے سب سے پہلی بنیاد تو یہ ہے کہ دو لائن کا یقین آدمی کا بن جاوے اگر یہ دو لائن کا یقین بن جائے گا تو ہر آدمی کے لیے دین پر چلنا ساری دنیا کے کاموں سے زیادہ آسان ہو جائے گا سب سے پہلا یقین بنے اللہ کی ذات اور صفات کا کہ اللہ اپنی ذات میں بھی بڑھے اور اللہ اپنی صفات میں بھی بڑھے اللہ کتنے بڑے فرمایا دنیا کے سارے سمندر روشنا ہی بن جائے اور دنیا کے سارے درختوں کی قلم بن جائے اور سارے اولین اور آخین اور سارے فرشتے اور سارے جن اللہ کی بڑائی کو لکھنا شروع کرے تو سمندروں کی روشنائی ختم ہو جائے گی قلم سارے پورے ہو جائیں گے لیکن اللہ اکبر اللہ اس سے بھی بڑے تو سب سے پہلے اللہ کی ذات اور بڑائی ذات اور صفات کی بڑائی کا یقین ہمارے دلوں میں آئے کہ اللہ اپنی ذات میں بھی بڑھے صفات میں بھی بڑھے اللہ پالنے والے بڑھے اللہ حفاظت کرنے والے بڑھے اللہ پکڑنے والے بڑھے اللہ کے انعامات بھی بڑھے اللہ کی پکڑ بھی بڑھی دوسرا اللہ کے وعدے اور وعید کا یقین دلوں میں آ جائے اللہ تعالیٰ نے جو دین اتارا ہے اس کے ہر حکم کے پورا کرنے پر وعدہ بیان کیا ہے کہ اس پر ہم یہ انعام دیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور اگر اس حکم کو نہیں پورا کیا تو اس کا یہ نقصان تم کو دنیا میں بھی ہوگا آخرت میں بھی نقصان ہوگا اللہ تعالیٰ نے کچھ بچنے کی چیزوں سے بچنے کے لیے کہا اگر یہ بچے ہو گئے تو اس کا یہ نفع تم کو دنیا اور آخرت میں ملے گا اور نہیں بچو گے تو اس کا دنیا اور آخرت میں یہ نقصان ہوگا اس کو وعدہ اور وعید کہتے ہیں تو یہ دو لائن کا یقین دل میں پیدا ہو جائے ایک اللہ کی ذات اور صفات کا اور ایک اللہ کے وعدے اور وعید کا کہ اللہ نے جو بات فرما دی وہ یقینی طور پر ہے اس کے خلاف ہو نہیں سکتا اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ صدقے سے مال بڑھے گا تو یقینی طور پر زکات دینے سے مال بڑھے گا اور سود سے مال مٹے گا یقینی طور پر جو سود میں ہاتھ ڈالے گا اس کا نتیجہ مٹنا ہی ہے یہ یقین پیدا ہو جائے وعدے اور واحد پر اور اللہ کی ذات اور صفات کا یقین دل میں پیدا ہو جائے تو ایک آدمی کے لیے دین پر چلنا آسان ہوگا میرے محترم بزرگ اور دوستو دوسری بنیاد یہ ہے کہ ہمارے گھر سے لے کر عالم کا ماحول اطاعت اور فرما برداری کا بنے اس لیے کہ ماحول کا اثر ایسا ہے جیسا کہ موسم کا اثر ہوتا ہے سردی آئے گی تو سب کو سردی لگے گی امام صاحب کو بھی اور مقتدی کو بھی بادشاہ کو بھی اور فقیر کو بھی گرمی آئے تو سب کو گرمی لگے گی تو جس طرح موسم کا اثر ہے ایسا ہی ماحول کا اثر ہے اگر ماحول دین داری کا ہوگا تو طبیعت دین پر چلے گی ماحول میں بے دینی ہوگی دنیا پرستی ہوگی تو دنیا پرستی کا اور بے دینی کا, کا آدمی کو جذبات اور آدمی کے اعمال بنیں گے اسی لیے ماحول کا اثر فرمایا ایسا ہے جیسا کہ موسم کا اثر ہے ایک اتار نے اپنی لڑکی کو بیپاری کے کے یہاں تو خوشبو ہی خوشبو اب یہ لڑکی جب اپنے سسرال گئی تو اس نے اپنی ساس سے یہ کہا کہ اما تمہارے ماحول میں تو اتنی گندگی ہے کہ میں ایک دن بھی جی نہیں سکتی میں تو مر جاؤں گی تو اس کی ساس نے یہ کہا کہ بیٹا تھوڑی صبر کر لے سب کام ٹھیک ہو جائے گا ایک آدھ ہفتہ گزر گیا تو لڑکی کہنے لگی کہ اما جان آپ نے میری بزرگی اور کرامت دیکھی کہ میں جب آئی تھی تمہارے تو کتنی بدبو تھی اور میرے آنے کی وجہ سے وہ ساری بدبو ختم ہو گئی تو اس کی ساس نے یہ کہا کہ بدبو ختم نہیں ہوئی تیری سونگنے کی طاقت ماحول کی گندگی کی وجہ سے ختم ہو گئی تو ماحول کا اتنا زبردست اثر ہے اچھائی اور برائی کے اعتبار سے اس لیے فرمایا کہ ہمارے گھر سے لے کر عالم کا ماحول اطاعت اور فرما برداری کا ہونا چاہیے اطاعت میں دو چیزیں زندہ ہونی چاہیے ماحول میں ہی فرمایا کون عباد اللہ اخوانہ اور میں اللہ کے بندے بن کر کے زندگی گزارو اور آپس میں بھائی بھائی چارہ کے ساتھ میں زندگی گزارو اگر یہ دو چیزیں زندہ, زندہ ہو جائے ایک یقین بن جائے اور ایک ماحول میں سدھار آ جائے اور ماحول میں سدھار آنے کے معنی یہ ہے کہ ماحول میں اللہ کی عبادت زندہ ہو جائے اور آپس میں بھائی چارہ زندہ ہو جائے تو یہ دنیا جنت سے زیادہ اچھی آدمی کے لیے بن جائے گی اور دنیا جنت کا نمونہ بن جائے گی اور لوگوں کے لیے جینا ایسا اچھا لگے گا کہ جس کی وجہ سے ان کی آخرت بھی اچھے سے اچھی بنتی چلی جائے گی اور دنیا بھی اچھے سے اچھی بنتی چلی جائے گی اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے پوری امت مسلمہ کو ملت ابراہیمی کے پیچھے پیچھے چلنے کا حکم دیا ثم اوحینا ان تتبع ملت ابراہیم حنیفہ کہ ہم نے آپ کے پاس وہی بھیجی ہے کہ آپ ملت ابراہیمی کے پیچھے پیچھے چلیں تو ملت ابراہیمی میں کیا ہے ملت ابراہیمی میں ابراہیم اسماعیل اور حاجر ہے علیہم السلط والسلام ایک مرد ہے ایک عورت ہے اور ایک بچہ ہے اور تینوں کے اندر میں اللہ کی اطاعت کے لیے تعاون کا جذبہ ہے اور آپس میں تین داری ہے جس کی وجہ سے تینوں کے لیے بڑے سے بڑا حکم جو اللہ کی طرف سے آیا اس کو پورا کرنا آسان ہو گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم ہوا کہ آپ اپنی بیوی اور بچے کو وادی غیر میں یعنی موت کے منہ میں چھوڑ کر کے جائیں یہ حکم آسان ہے کہ مشکل ہے کہ بھائی آسان ہے کہ مشکل ہے مشکل حکم ہے تو حکم آسان کیسے ہوا مائے حاجرہ نے بار بار پوچھا کہ کہاں جا رہے ہم کو چھوڑ کر آخر میں یہ کہا کہ اللہ نے حکم دیا ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے اشارے سے فرمایا ہاں اللہ کا حکم ہے جب یہ فرمایا تو حضرت حاجرہ نے یہ فرمایا فیض اللہ اگر اللہ کے حکم سے آپ جا رہے ہیں تو آپ جائیے اللہ ہم کو ضائع نہیں کریں گے اس لیے کہ اللہ کے احکامات اپنے بندوں کو برباد کرنے کے لیے نہیں ہوتے ہیں بلکہ ان کو آباد کرنے کے لیے ہوتے ہیں تو اتنا بڑا حکم آسان ہو گیا حضرت حضر علیہ السلاۃ وسلام کے تعاون کی وجہ سے اور معاون بننے کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو اپنے ہاتھوں آپ کریں کہ کیونکہ حکم آسان ہے کہ مشکل ہے تو یہ مشکل حکم آسان کیسے ہوا جب حضرت اسماعیل علیہ السلام سے یہ فرمایا یا کہ میرے بیٹے اسماعیل میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں اور نبی کا خواب سچا ہوتا ہے لہذا حضرت اسماعیل نے یہ فرمایا یا ابت عمر اللہ من الصابرین ابا جان جو حکم اللہ آپ کو دے رہے ہیں آپ کر گزریے آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اس لیے کہ جان اللہ ہی کی دی ہوئی ہے اور اللہ ہی پر لگانے کے لیے ہے اگر حکم پر لگ جائے تو کام پورا ہو گیا اور اگر حکم پورا کرتے ہوئے جان بچ جائے تو بھی کام پورا ہو گیا جان تو اللہ ہی پر لگانے کے لیے ہے تو اتنا بڑا حکم پورا کرنا بھی ان کے لیے آسان ہو گیا تو ہمارے لیے دین آسان ہونے کی بنیاد یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمارے محلے گھر میں دین آنا چاہیے اس لیے کہ گھر ہمارے آپس کے تعاون سے چلے گا مرد میں دین ہے عورت میں دین نہیں ہے تو مرد کا دین زندگی پر عورت کے ہاتھوں برباد ہوتا رہے گا عورت کی زندگی میں دین ہے مرد کی زندگی میں دین نہیں ہے تو مرد کی بے دینی عورت کی دینداری کو کھا جائے گی مرد اور عورت میں دینداری ہے بچوں میں دینداری نہیں ہے تو زندگی پر بچوں کی بے دینی ماں باپ کے دین کو برباد کرتی رہے گی اس لیے دین کے آسان ہونے کی بنیاد یہ ہے کہ ہمارے گھر کا ماحول بننا چاہیے ہمارے گھر کے بچے کہاں رہیں گے ہمارے بچے تو اپنے محلے میں ہی رہیں گے ملیں گے کریں گے اسکول جائیں گے تو ہمارے محلے کا ماحول بننا چاہیے ہمارے بازاروں کا ماحول بننا چاہیے ہمارے پڑھائی کے مراکز کا ماحول بننا چاہیے اسی کے ساتھ میں ہمارے ملک سے رہ کر عالم کا ماحول بننا چاہیے اس لیے کہ عالم ایک محلے جیسا ہو گیا ہے محلے میں ایک کونے سے آواز لگاوے تو دوسرے کونے تک پہنچ جاتی ہے ایسا ہی پوری دنیا کا حال ہو گیا ہے کوئی اچھی بات چلے تو تھوڑی دیر میں پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے اور کوئی غلط چیز چلے تو چند سیکنڈ میں پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے اس لیے میرے دوستوں گھر سے لے کر عالم کا ماحول بننا چاہیے اب یہ دونوں چیزیں بننے کا راستہ کیا ہے اس کو اچھی طرح سمجھ کر اپنے گھر کاروبار کے ساتھ میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو اس محنت میں لگانا ہے جس کے ذریعے سے ہمارے ایک تو یقین بنے اور دوسرا ہمارے گھر سے لے کر عالم کا ماحول بنے میرے محترم بزرگ اور دوستو یہ دونوں بنیادیں ہماری اندر میں زندہ ہو جائے ہمارے گھرانے میں اور پورے عالم میں زندہ ہو جائے اس میں سب سے پہلی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے کہ سب سے پہلے ہمارا یقین یہ بنے کہ ہماری زندگی کے بڑھنے بگڑنے کا تعلق ملک و مال سے نہیں ہے ڈگری اور عہدوں سے نہیں ہے چیزوں اور سامانوں سے نہیں ہے بلکہ صرف ایک اللہ ہی کی ذات کے ساتھ ہے اللہ ہی زندگیوں کو بناتے ہیں اور اللہ ہی زندگیوں کو اجاڑتے ہیں آج تک جتنوں کی بنی بنی اللہ کے بنانے سے ہے اور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 زندگی کو بنا دیں گے جھوپڑے میں ہیں تو جھوپڑے میں بنا دیں گے اور محل میں ہیں تو محل میں بنا دیں گے محل والے کو جھوپڑے میں آنے کی ضرورت نہیں اور جھوپڑے والے کو محل کا خواب دیکھنے کی ضرورت نہیں جو جس حال میں ہے اس کی زندگی بنے گی صرف محمدی بن کر جینے کی وجہ سے اور محمدی بن کر کے مرنے کی وجہ سے میرے محترم بزرگ دوستو کلمے کی بنانے کی محنت کے ساتھ ہماری عبادت کی لائن صحیح ہو جائے اللہ ہمارے معبود ہے اور ہم اللہ کے بندے ہیں تو اللہ کی بندگی صحیح ہو جائے گی تو اللہ سے ہمارا تعلق مضبوط ہو جائے گا کا نابود و ایا کا انستاً اللہ تیری ہی عبادت کریں گے تجھی سے مدد مانگیں گے تو اللہ کی مدد کے اترنے کا راستہ اللہ کی عبادت ہے تو عبادت کے راستے سے اسی محنت ہو جائے کہ ہماری عبادت میں حقیقت پیدا ہو جائے ہماری نماز ایسی اچھی بن جائے کہ جو ہماری چوبیس گھنٹے کی زندگی کو نکھار دے اللہ والے یہ فرماتے ہیں نماز کی مثال آدمی کی زندگی میں ایسی ہے جیسے گھر میں روشن دان اور کھڑکی ہوتی ہے گھر کا دعا روشن دان سے اور کھڑکی سے باہر جائے گا تازہ ہوا گھر میں جو آئے گی وہ روشن دان اور کھڑکی سے آئے گی ایسا ہی رضائل زندگیوں سے جو نکلیں گے وہ نماز کے راستے سے نکلیں گے اچھا زندگی میں جو آئے گی وہ نماز کے راستے سے آئے گی اسی لیے نماز کی خاصیت یہ ہے کہ آدمی کو بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی رہتی ہے جب نماز بنتی چلی جائے گی تو زندگی اچھی بنتی چلی جائے گی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ایک نوجوان کی آنکھ لڑ گئی ایک لڑکی سے خیر القرون کا زمانہ تھا تو لڑکی نے لڑکے سے یوں کہا کہ آگے کی بات تو ہم بعد میں کریں گے پہلے تم ایک کام کر لو چالیس دن امیر المؤمنین کی پیچھے تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھ لو اس لڑکے نے امیر المؤمنین کی پیچھے چالیس دن تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھی اس کا اثر زندگی میں ہوا کہ لڑکی کا دھیان اور محبت دل سے ختم ہو گئی اللہ کی محبت دل میں پیدا ہو گئی اللہ تعالیٰ نے نماز میں اتنی زبردست طاقت اپنے ساتھ تعلق کے بنانے کی رکھی ہے تو اپنی نماز پر محنت کر کے ایک تو اس میں یقین پیدا کیا جائے شوق پیدا کیا جائے اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ اندر پیدا کیا جائے اور اللہ تعالیٰ کی کو راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ میں اللہ والا دھیان اس میں پیدا کیا جائے اور علم اور سنت کی روشنی میں اپنی نماز کو پڑھی جائے جب یہ نماز میں یہ باتیں پیدا ہو جائے گی تو یہ نماز ہماری زندگیوں کو نکھار دے گی روزے ایسے رکھے جائے کہ ہمارے اندر حرام سے بچنے کی طاقت پیدا ہو جائے زکوٰۃ ایسے اچھی خوش دلی کے ساتھ دی جائے کہ ہمارے دلوں کا بخل ختم ہو جاوے اور حج ایسا اچھی طریقے سے کیا جائے کہ جو ہماری چوبیس گھنٹے کی زندگی کو اور بقیہ زندگی کو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری پہ لے آئے اس لیے کہ عبادت کے راستے ہی سے ہم اللہ سے قریب ہو سکتے ہیں اللہ کے خزانوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اسی کے ساتھ میرے محترم دوستو یہ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے تعلقات کی جگہ بنائی ہے ہر انسان تعلقات کے بیچ میں پیدا ہوتا ہے ہر ایک کے ماں باپ ہوتے ہیں ہر ایک کے بیوی بچے ہوتے ہیں ہر ایک کے بھائی بہن ہوتے ہیں ہر ایک کے چاچا چاچی ہوتے ہیں ماما مامو ہوتے ہیں پھوپا پھوپھی ہوتے ہیں یہ ساری رشتے داریوں کے بیچ میں ہر ایک انسان دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو جتنے تعلقات ہیں اتنے حقوق ہیں تو ان حقوق کی ادائیگی کے ساتھ میں جینا اسی لیے حضور پاک علیہ السلاۃ وسلام جہاں ایمانیات اور عبادت کی لائن کو لے کر آئے ہیں وہاں معاشرت کے لائن کی تعلیم بھی لے کر آپ تشریف لائے ہیں اسی لیے آپ جن معاشرت کو لے کر آئے ہیں اس معاشرت کی بنیاد انصاف پر ہے احسان پر ہے اور اثار پر ہے حیا پر ہے اور سادگی پر ہے یہ ہماری معاشرت کی بنیادیں ہیں کہ اپنے لیے جو پسند کرے اپنے تمام ایمان والے بھائیوں کے لیے وہی پسند کرے یہ انصاف ہے جو پسند کرے اس سے آگے ان کے ساتھ احسان کریں حق تو دینا ہے حق سے آگے ان کے پر احسان کرنا ہے اس کو احسان کہتے ہیں احسان سے آگے ہے کہ ضرورت پڑے تو اپنی ضرورت کو قربان کریں گے اپنی بھائی کی ضرورت کو پوری کریں گے حیا پر ہے ہماری معاشرت کی بنیاد سادگی پر ہماری معاشرت کی بنیاد ہے جب یہ چیزیں ہماری معاشرت میں آئے گی تو اس کی وجہ سے پوری امت ایک اور نیک بن جائے گی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کی مثال ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے میں ایک دوسرے کے کام آنے میں اور ایک دوسرے کی بھلائی چاہنے میں ایسی ہے جیسا کہ ایک جسم ہوتا ہے جسم کے سارے اعضاء کی شکل بھی الگ ہے ہر ایک کا کام بھی الگ ہے پیر کی شکل الگ ہے ہاتھ کی شکل الگ ہے دونوں کے کام الگ الگ ہے ہر آسم کے لیکن آپس میں اتنا جوڑ ہے کہ چلتے ہوئے ٹھوکر لگ جائیں تو پورے جسم کو اس کی تکلیف محسوس ہوتی ہے اور اگر آدمی اچھا کھانا کھا لے رات کو سو جائے تو پورا جسم اس کی لذت اور راحت کو محسوس کرتا ہے فرما تمام ایمان والوں کی مثال ایسی ہی ہے کبھی کوئی مسلمان اپنے بھائی کی برائی کو سوچ نہیں سکتا برائی کرنا تو دور کی بات ہے سوچ بھی نہیں سکتا ایک مسلمان کی تکلیف سارے تکلیف محسوس کریں ایک مسلمان کی راحت سے سارے مسلمان راحت محسوس کریں تو اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس معاشرت کے ساتھ دنیا میں بھیجے گئے ہیں اور دنیا میں دین جو قائم ہوگا وہ آپ والی معاشرت سے دین قائم ہوگا دنیا میں دین حکومتوں سے قائم نہیں ہوتا یاد رکھیں دنیا میں دین جو قائم ہوگا وہ آپ والی معاشرت سے دنیا میں دین قائم ہوگا اسی کے ساتھ میرے محترم دوستو یہ دنیا ضرورت کے پوری کرنے کی جگہ ہے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی پانچ ضرورتیں رکھی ہے کھانا ہے کپڑا ہے مکان ہے سواری ہے اور شادی ہے ہر مرد اور عورت کی یہ پانچ ضرورتیں ہیں ان ضرورتوں کو حلال طریقے سے حاصل کرنا سنت طریقے پر پوری کرنا حرام سے اپنے آپ کو بچانا اور اسراف سے اپنے آپ کو بچانا حرام سے کمانے کی اجازت نہیں ہے حاصل کرنے کی اور کمانے کے بعد میں خرچ کرنے میں بھی اسراف کی اجازت نہیں ہے اور حلال اور حرام کی تاثیر ایسی ہے جیسا کہ کھانے کی ہوتی ہے اگر آدمی اچھا کھانا کھائے گا تو آدمی میں طاقت بنے گی خوشی محسوس ہوگی سڑا ہوا کھانا پیٹ میں جائے گا تو آدمی کو یا تو قے ہو جائے گی یا جلاب ہو جائے گا اور میں جیسا اثر یہ اچھے برے کھانے کا ہے ایسا ہی اثر حلال اور حرام کا ہے ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ میری دعوت کیا ایک نیک آدمی نے اور چند لقمے مجھے کھلائے اور وہ کھانا کھانے کے بعد میں کئی دنوں مجھے تحجد پڑھنے کا مزہ آیا اور ایک غلط آدمی کے یہاں میری دعوت ہوئی اس کا کھانا کھانے کے بعد میں کئی دنوں میرے اندر برائی کا جذبہ پیدا ہوا تو کھانے کا اور حلال اور حرام کی اتنی زبردست تاثیر ہے اس حلال سے حاصل کرنا سنت طریقے پر پوری کرنا تو کمانا بھی عبادت بن جائے گا اور خرچ کرنا بھی عبادت بن جائے گا حرام سے اپنے آپ کو بچانا اسراف سے اپنے آپ کو بچانا اسی لیے فرمایا قسم الحلال فریدت بعد الفریدہ فرائض کے ادائیگی کے بعد میں حلال کمائی میں لگنا بھی عبادت ہے ہم جو کمانے میں لگیں گے فرائض کی ادائیگی کے بعد وہ دنیا نہیں ہے وہ دین بنے گا حدیث پاک میں آتا ہے کہ سچا اور امانت دار تاجر کر قیامت کے دن اللہ اس کو نبیوں کے ساتھ صدیقین اور کے ساتھ اٹھائیں گے ایک آدمی مزدوری کرنے کے لیے صبح میں گھر سے نکلتا ہے شام کو تھک ہار کر کے مزدوری کر کے واپس آتا ہے تو اللہ تعالیٰ مقدر کی روزی بھی دے دیتے ہیں اور اس کے سارے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں فرما ایک آدمی کھیتی کرتا ہے اس کی کھیت میں سے جانور دانا کھا جائے چور چوری کر جائے فرمایا اس پر اس کو صدقے کا ثواب ملے گا اور جب تک کھیتی ہری بھری ہوتی ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے اور اس کا ثواب کسان کو ملتا ہے ایک آدمی حاکم ہے اللہ نے حکومت دیا ہے لیکن انصاف کے ساتھ حکومت کرتا ہے کل قیامت کے دن اللہ اس کو عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے جہاں اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا اس لیے مسلمان کا کوئی بھی کام دنیا نہیں ہے اور مسلمان کبھی دنیا دار نہیں ہوتا مسلمان ہمیشہ دیندار ہوتا ہے اور مسلمان ہمیشہ اللہ والا ہوتا ہے اس لیے میرے دوستو اپنے کھانے کمانے کی لائنوں کو سنت طریقے پر کمانا حلال طریقے پر کمانا سنت طریقے پر اپنی ضرورتوں کو پورا کرنا حرام سے بچنا اور اسراف سے بچنا یہ ہمارے ساری دنیاوی کاموں کو حاصل کرنے کو بھی اور خرچ کرنے کو بھی نیکی اور عبادت بنا دے گا اور اس سے ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور اللہ ہماری آخرت بھی سوار دیں گے اس لیے دنیا ضرورت کی پوری کرنے کی جگہ بنائی ہے اور آخرت اللہ نے بدلے کی جگہ بنائی ہے اس لیے میرے دوستو اپنے کھانے کمانے کی لائنوں کو علماء پر پیش کیا جاوے جو جو ہم کاروبار کرتے ہیں مزدوری کرتے ہیں جو ملازمت کرتے ہیں علماء سے پوچھ پوچھ کر کے کرنا تاکہ کوئی حرام لقمہ ہمارے اور ہمارے بچوں کے پیٹ میں نہیں جانا چاہیے حرام کپڑا ہمارے گھر میں نہیں آنا چاہیے حرام سواری ہمارے گھر میں نہیں آنی چاہیے ہماری شادیاں حرام کے مطابق نہیں ہونی چاہیے اور ہمارے گھر مکانات حرام سے نہیں خریدنا چاہیے حلال طریقے سے خریدنا چاہیے چاہے جھوپڑے میں زندگی گزارنا پڑے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو ضرورت کے پوری کرنے کی جگہ بنایا ہے اور خواہشات کے پوری کرنے کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے اسی لیے فرمایا ولکم فی تشتہی انفسکم ولکم فی ہاما ما تمہارے لیے جنت میں وہ ہے جو تمہارا جی چاہے تو آدمی کا کی جی کیا چاہے گا آدمی کا جی تو کچھ بھی چاہ سکتا ہے اور میں جو چاہے گا اس کی چاہت جنت میں پوری ہو جائے گی جو زبان سے نکلے گا اس کی مانگ پوری ہو جائے گی اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ کم سے کم درجے کا جنتی ہوگا اس کو دنیا سے دس گوڑا بنی جنت دی جائے گی جوان بنا کر داخل کیا جائے گا کبھی بوڑھا نہیں ہوگا بنا کر داخل کیا جائے گا کبھی بیمار نہیں ہوگا خوبصورت بنا کر داخل کیا جائے گا کبھی بدسورت نہیں ہوگا اور زندگی دے کر داخل کیا جائے گا کبھی اس زندگی پر موت نہیں آئے گی ہر ایک کا حسن حضرت یوسف علیہ السلام جیسا ہوگا ہر ایک کی جوانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہوگی ہر ایک کی آواز حضرت داؤد علیہ السلام کی جیسی ہوگی ہر ایک کا قد حضرت آدم علیہ السلام جتنا ہوگا اور ہر ایک کے اخلاق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہوں گے اور سو آدمیوں کی طاقت دے کر جنت میں داخل کیا جائے گا ایک ہی موتی کا بنا ہوا محل ہوگا جس کی لمبائی ساٹھ میل کی ہوگی پانی کی نہریں دودھ کی نہریں شراب کی نہریں شہد کی نہریں ہوں گی لکڑی کے سونے کی اس کے ہاتھ میں ہوگی جہاں چاہے گا وہ نہریں اس کے ساتھ میں چلے گی خدمت کے لیے اسی ہزار غلام ہوں گے جو ہر وقت میں لڑکے ہی رہیں گے ستر بہتر ہورے کم سے کم لڑکے جنتی کو دی جائے گی ایک ہور اگر اپنا پوروا زمین پر ظاہر کر دے تو سورج اور چاند کی روشنی اس کے سامنے مان پڑ جائے اور سمندر میں تھوک دے تو سمندر کا پانی میٹھا ہو جائے اور دو پٹے کو دنیا میں لہرا دے تو پوری دنیا خوشبو سے بھر جائے اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کا لامتناہی سلسلہ جنت میں رکھا ہے خواہشات وہاں پوری ہوگی یہاں تو حکم پورا کرنا ہے اور اپنی ضرورت کو حلال طریقے سے ہم کو پوری کرنی ہے میرے محترم بزرگوں دوستو جب ایمان بنے گا عبادت ہماری صحیح ہو جائے گی معاشرت میں پاکیزگی آ جائے گی معاملات میں صفائی آ جائے گی تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہماری زندگی میں اخلاق اچھے ہو جائیں گے اور جب اخلاق اچھے ہو جائیں گے تب ہمارا دنیا میں بھاؤ لگے گا اور ہر ایک آدمی یہ چاہے گا کہ زندگی مجھے چاہیے اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مکارم الاخلاق اخلاق اور میں میری بیاست دنیا میں اس لیے ہوئی ہے تاکہ انسانوں کو اخلاق کی بلندیاں سمجھاؤں کہ اخلاق کی بلندیاں کس کو کہتے ہیں لوگ کو اغراض کو اخلاق سمجھتے تھے آپ نے اخلاق کی بلندی لوگوں کو سمجھائی ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اخلاق کا خلاصہ چند باتوں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 آسن و اخلاقہ فرمایا میں سب سے زیادہ کامل ایمان والا وہ ہے جو سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا ہے اس لیے حضور پاک علیہ وسلام جب فاتحانہ طور پر مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے ہیں تو آپ نے مکے والوں سے کوئی بدلہ نہیں لیا حالانکہ مکہ میں وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے ہیں آپ کے اوپر اونٹ کی ہوج ڈالی ہے آپ کی بیٹی حضرت زینب کو نیزا مارا ہے آپ کے خباب کو خبیب کو عمار اور یاسر کو رضی اللہ عنہ کو شہید اور تکلیفیں پہنچائی ہے لیکن آپ نے کسی سے بدلہ نہیں لیا آپ نے بیت اللہ کی چوکھٹ پکڑ کر یہ فرمایا یہ بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں گا مکے والوں نے کہا اخن کریم و ابن اخن کریم فرمایا آپ تو بھلے ہیں بھلوں کے اولاد ہیں ہم آپ سے بھلائی کی امید رکھتے ہیں آپ نے فرمایا میں تمہارے ساتھ وہ معاملہ کروں گا جو میرے بھائی یوسف نبی نے اپنے بھائیوں کے ساتھ میں کیا تھا لا تصریب اليوم یوں کہا تھا کہ کوئی لان تان نہیں اللہ تم کو معاف کرے ہم نے تم کو معاف کیا آپ نے فرمایا انتم تمطول جب تم سارے کے سارے آزاد ہو اور ہم تمہارے ساتھ وہ معاملہ کریں گے جو ہمارے بھائی یوسف نبی نے معاملہ کیا تھا مکہ والیوں کہتے ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ ہم اپنی قبروں سے نکلے ہیں اور ہم کو نئی زندگی ملی ہے میرے دوست حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک زندگی لے کر دنیا میں آئے تھے اس زندگی سے ہم بہت دور چلے گئے ہیں اس زندگی پر آنا یہی ہمارے لیے سب سے بڑی سعادت کی بات ہے اور دنیا میں جن مسائل سے ہم دو چار ہیں ان مسائل سے نکلنے کا واحد راستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی وہ پاکیزہ زندگی ہے جس زندگی کو لے کر آئے تھے اگر یہ زندگی امت میں زندہ ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ امت کو وہ حالات دکھائیں گے جو آج سے سات سو آٹھ سو سال پہلے ایمان والوں کے اور اسلام کے جو حالات دنیا میں تھے اللہ وہ حالات دوبارہ زندہ فرما دیں گے میرے محترم بزرگ اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو آخرت کی بنیاد پر اور اللہ کی رضا کی بنیاد پر اٹھایا ہے کہ ہم کو دنیا میں اللہ نے کیوں بھیجا ہے کا اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ کو راضی کرتے ہوئے جے اللہ کو راضی کرتے ہوئے مرے اور اللہ تعالیٰ ہماری اس دنیا کی زندگی سے ہماری آخرت بنا دے یہ ہماری زندگی کا مقصد بتلایا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات تھی کہ آپ کی محنت کا انجام یہ ہوگا کہ بڑی بڑی طاقتیں زیر ہوگی اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بہت زیادہ پوری دنیا کی زمین پر طاقت عطا فرمائیں گے لیکن آپ نے کبھی ملک و مال کی بنیاد پر امت کو نہیں اٹھایا جب انصار مدینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیعت کے لیے آئے ہیں اور انہوں نے یہ کہا عالم انوبا یا کہ رسول اللہ اللہ کے رسول ہم آپ سے کس چیز پر بیعت کریں یعنی ہم آپ کا دامن تھامیں گے آپ کو مدینہ لے جائیں گے تو ہم کو کیا کرنا پڑے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تبا یعنی علسم و تا فل منشتی اس بات پر بیعت کرو کہ میری بات کو سنو گے اور مانو گے تمہارا جی چاہے تو اور نہ چاہے تو کا اور دین کے لیے خرچ کرو گے تنگی کی حالت ہوگی تو اور کشادگی کی حالت ہوگی دونوں حالتوں میں دین کے لیے خرچ کرو گے اس پر بیاد کرو اور یہ فرمایا کہ اول اور اس بات پر بیعت کرو کہ بھلائی کو دنیا میں پھیلاؤ گے اور برائی کو دنیا سے مٹانے کا کام کرو گے حق لا لومت العیم اور میں حق بات کرو گے کسی سے ڈرو گے نہیں حق بات کہنے میں کسی ملامت کرنے والے سے اور جب میں تمہارے پاس مدینہ میں آ جاؤں اور پوری دنیا پوری تمہارے مقابلے پر اور دشمنی پر تل جائے تو اور میری حفاظت کے لیے وہ تمام وسائل اختیار کرو گے جن وسائل سے تم اپنی اپنے عورتوں کی اور بچوں کی حفاظت کرتے ہو تو جب صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی اگر یہ کام ہم کر لیں گے تو اس کے بدلے میں ہم کو ملے گا کیا حالانکہ آپ کو معلوم تھا کہ اس کا انجام کیا ہوگا اسی لیے آپ نے سوراخا اپنے مالک سے فرمایا کہ سوراخا تیرا کیا حال ہوگا جب کسرا کے کنگن تیرے ہاتھ میں ہوں گے ہجرت کے وقت میں آپ یہ بشارت سنا رہے ہیں آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ یہ حالات دنیا میں ہونے ہیں لیکن آپ نے کبھی ملک و مال پر امت کو نہیں اٹھایا صرف آخرت پر اٹھایا اور یوں فرمایا اللہ اس کے بدلے میں تم کو جنت دے گی اور تم یقین مانو کہ اگر تمہاری جنت بن گئی تو اللہ تمہاری یقینی طور پر دنیا بنا دیں گے اس لیے کہ دنیا آخرت کا سایہ ہے جس کی آخرت بنے گی یقینی طور پر اس کی دنیا بنے گی اور جس کی آخرت اجڑے گی یقینی طور پر اس کی دنیا اجڑے گی دنیا کی کوئی طاقت اس کی دنیا کو بنا نہیں سکتا ہے اس لیے میرے دوست اللہ نے ہم کو آخرت کے لیے اور اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے بھیجا ہے دنیا میں کہ اللہ کو راضی کر کے اپنی آخرت بنا لیں گے اور آخرت کے راستے سے ہم اپنی دنیا بھی بنا لیں گے میرے محترم بزرگ و یہ زندگی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں یہ زندگی ہماری اور ہماری بچوں کی اور ہماری نسلوں کی اور ساری انسانیت کی سب سے بڑی ضرورت ہے انسانیت جن مسائل سے دو چار ہے خدا پاک کی قسم کبھی اس مسائل سے نکل نہیں سکتی ہے اور ان کے مسائل کبھی حل نہیں ہو سکتے ہیں اور انسانیت تباہی سے بچ نہیں سکتی ہے سوائے اس مبارک زندگی کے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اب وہ زندگی ہمارے اندر میں زندہ ہو جائے امت کے ایک ایک گھرانے میں زندہ ہو جائے اور امت کے راستے سے انسانیت کو سمجھنے کا موقع ملے اور انسانیت تباہی سے بچے اس کا واحد راستہ امت کی محنت کا صحیح کرنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے نظام کو محنت کے ساتھ چلایا ہے آپ دیکھو دنیا میں جتنی ترقیات نظر آ رہی ہے یہ انسانوں کی محنت کا ثمرہ ہے انسانوں کی جانیں لگی ہے مال لگا ہے دماغ لگا ہے صلاحیت لگی ہے جس کی وجہ سے دنیا میں چمک دمک نظر آ رہی ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو محنت کی جگہ بنایا ہے اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک امت بنانے کے لیے اور اس زمانے کے ماحول کو بنانے کے لیے آپ نے امت کی محنت کا رخ صحیح کیا ہے جب امت کی محنت کا صحیح رخ ہوا تو تھوڑے سے زمانے میں امت بھی بن گئی اور ایک ماحول بھی بن گیا صرف تیویس سال کا زمانہ لگا ہے حالانکہ پوری دنیا جہالت سے بھری ہوئی تھی پوری دنیا میں گمراہی کے بڑے بڑے اڈے قائم ہو گئے تھے یہاں تک کہ بیت اللہ میں تین سو ساٹھ بت رکھے ہوئے تھے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں کہ پوری دنیا میں کفر اور شرک کا کیا عالم ہوگا یہ سارا کفر شرک دنیا سے ختم ہو اور ایک مجمع انسانوں کے سامنے ایسا بنے کہ جو مجمع انسانوں کو یہ سمجھائے کہ اسلام اس کو کہتے ہیں اور مسلمان اس کو کہتے ہیں یہ دو چیزیں لوگوں کے سامنے آنی چاہیے اسلام کیا ہے اور مسلمان کون ہے یہ سامنے اسی وقت میں آئے گا جب یہ زندگی ہماری آئے گی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ زندگی کو دنیا میں عام کرنے کے لیے امت کو جو آیا آپ کی دعوت پر اس کی محنت کو صحیح کیا اور محنت کا صحیح رخ میرے دوستو یہ ہے کہ ہر ایمان والا اپنی جان مال ایمان کے سیکھنے پر لگائیں اور ایمان کے پھیلانے پر اتنا جتنا کہ محنت کا تقاضا ہے دنیا دنیا میں ہم اتنے لگتے لگاتے ہیں جتنا کا تقاضا ہے تو سارے تقاضے پورے ہوتے ہیں جب دعوت پر اتنے لگیں گے لگائیں گے تو دعوت کے تقاضے پورے ہو جائیں گے ایمان کو سیکھیں گے بھی ایمان کو پھیلائیں گے بھی دوسرا اپنی جان مال کو عبادت پر اتنی لگانا کہ ہماری عبادت میں حقیقت پیدا ہو جائے اس لیے کہ اللہ کی مدد اسی وقت میں آئے گی جب امت عبادت کی حقیقت پر آئے گی اسی کے ساتھ میں ہماری جان مال اخلاق پر اتنی لگے جتنا اخلاق کا تقاضا ہے اللہ کی مخلوق کو راحت پہنچانے پر اللہ پر بیواؤں پر مسکنوں پر محتاجوں پر مقروضین پر بیماروں کے علاجوں پر غرض یہ کہ اللہ کی مخلوق کو راحت پہنچانے پر ہماری جان اتنی لگے جتنا اخلاق کا تقاضا ہے چوتھی لگانے کی جگہ ہماری ضرورتیں ہیں ہر انسان کی میں نے پہلے بھی کہا کہ پانچ ضرورتیں ہیں ان ضرورتوں کے حاصل کرنے میں بھی لگنا ہے پورا کرنے بھی لگنا ہے اسلام میں ملنگ پنا بھی نہیں ہے اور اسلام میں نفسانیت بھی نہیں ہے نفسانیت بھی غلط لوگوں کا شیوا ہے اور رہبانیت بھی نغلط غلط لوگوں کا شیوا ہے اسلام ان دونوں کے بیچ کا سرات مستقیم ہے کہ ہر مسلمان کی گھریلو زندگی ہوگی ہر مسلمان کی کاروباری زندگی ہوگی لیکن دینداری کے ساتھ ہوگی اور دین کی محنت کے ساتھ ہوگی کل زندگی کا کیا نظام ہوگا کل زندگی کا نظام یہ ہوگا کہ جب اللہ کے دین کا تقاضا آئے گا یا اللہ کے دین کی محنت کا تقاضا آئے گا تو ہم دنیاوی تقاضوں کو آگے پیچھے کریں گے چھوڑنا کسی چیز کو بھی نہیں ہے صرف آگے پیچھے کرنا ہے اسی کا نام اللہ نے قربانی رکھا ہے اس قربانی پر اب سب سے پہلا انعام اللہ جو دیں گے وہ ہدایت کا دیں گے اللہ کے خزانے کی سب سے بڑی نعمت ہدایت ہے تو کام کرنے پر اللہ ہدایت کا وہ مقام عطا فرما دیں گے جو اللہ کے پسندیدہ ہے اور اللہ ان محنت کرنے والوں کے ہاتھوں دنیا میں ہدایت کو چلائیں گے دوسرا اللہ تعالیٰ ان کی روزی روٹی کے مسئلے کو حل کر دیں گے اس لیے کہ کام کی شروعات انتہائی تنگی ترشی میں شروع ہوتی ہے لیکن جب کام پورا ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ روزی روٹی کے مسئلے کو حل فرما دیں گے اور اللہ اپنے خزانے سے اتنا دیں گے کہ صدیوں تک یہ ان کے اولاد کھاتی کھلاتی رہے اور ختم ہو کر کے نہیں دے گا تیسرا انعام یہ دیں گے کہ پریشانی کے حالات پہ کام شروع ہوتا ہے اللہ پریشانیوں کو ختم فرما کر کے ایسے آفیت کے حالات پیدا فرما دیں گے کہ جینا بھی آسان ہو جائے گا اور مرنا بھی آسان ہو جائے گا اور دنیا میں بڑے سے بڑی طاقت میلی نگاہ سے ان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتی ہے اللہ تعالیٰ ایسے عافیت کے حالات پیدا فرما دیں گے میرے دوستو ہمارے مسائل کا حل صرف دین میں ہے اور دین کی محنت میں ہے اس کے علاوہ ہمارے مسائل کا کوئی حل نہیں ہے جتنا دنیاوی اعتبار سے ہم ترقی کریں گے اتنے مسائل اور بڑھیں گے بے دینی کے ساتھ میں کبھی مسائل حل نہیں ہو سکتے ہیں مسائل حل ہوں گے صرف دین کے راستے سے حل ہوں گے اس لیے میرے دوستو یہ محنت کا صحیح رخ امت پہ زندہ ہو جائے اس کا اللہ تعالیٰ نے ایک آسان محنت عطا فرمائی ہے کہ ہر مسلمان اس کو کر سکتا ہے اور ایسی آسان محنت ادا فرمائی کہ ایک مرتبہ ہر ایمان والا اچھا چار مہینہ لگائے اچھا چار مہینہ لگانے کے معنی یہ ہے کہ چار مہینے میں وقت بھی پورا ہونا چاہیے اور کام بھی پورا ہونا چاہیے اچھا وقت لگانا ہے صرف پھرنا کوئی کام نہیں ہے یاد رکھو پھرنا جو ہے ایک مقصد کے لیے ہے اور مقصد اپنے آپ کو بنانے کے لیے ہے کہ اس محنت کے ذریعے سے ایک مجمع ایسا بننا چاہیے جس کو دنیا کے سامنے پیش کیا جا سکے یہ اسلام ہے اور یہ مسلمان ہے تم کو اسلام سمجھنا ہے ہمارے مجمع میں آ کر کے دیکھو سارے پکے ٹھکے مسلمان ملیں گے کسی کا کوئی عمل سنت کے خلاف نہیں ہوگا شریعت کے خلاف نہیں ہوگا یہ آپ کو دیکھنا ہے تو ہمارے مجمع میں آ کر دیکھو ایسا ایک مجمع بنانے کے لیے ایک محنت ہے تو اس کے لیے وہ محنت سے مجمع اسی وقت میں بنے گا جب اچھا وقت لگانے کا نظام ہوگا اور اچھا وقت لگانے کا نظام میرے دوستو یہ ہے کہ کرنے کے سارے کام کرتے ہوئے بچنے کی ساری چیزوں سے بچتے ہوئے اپنا وقت لگایا جاوے کرنا بچنا یہی بننے کا راستہ ہے دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے کرنے کے کام کرے گا بچنے کی چیزوں سے بچے گا اللہ اس کو بنا دیں گے جیسے علاج میں دو چیزیں ہوتی ہے دوائی کھانا پرہیز کرنا دوائی نہیں کھائی تو علاج نہیں ہوگا دوائی کھائی پرہیز نہیں کیا تو دوا کام نہیں کرے گی یہ پہلی بنیاد ہے تبلیغ کی کرنا اور بچنا دوسری بنیاد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی علی محنت کو امت میں زندہ کرنے کے لیے پھرنا ہے ہم تقریر کرنے کے لیے دنیا میں نہیں پھرتے امت کو دین معلوم بھی ہے دین پر وسائل بھی ہے لیکن دین پر چلنے کی طاقت کی کمی ہے وہ طاقت پیدا نہیں ہوگی تقریر سے وہ طاقت پیدا ہوگی جب امت ایک محنت سے اپنے آپ کو گزارے گی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دو محنتوں سے گزارا ہے ایک نقل و حرکت کی محنت سے گزارا ہے اور ایک مقامی محنت سے گزارا ہے ایک ہجرت سے مشابہ ہے اور ایک نصرت سے مشابہ ہے اور آپ نے دو ہی جماعتیں بنائی تیسری کوئی جماعت نہیں ہے یا مہاجرین ہے یا انصار ہے اور قیامت تک کے لیے اللہ کی رضا مہاجرین اور انصار کے ساتھ ہے اور ان کے پیچھے پیچھے چلنے والوں کے ساتھ ہے اسی لیے قرآن پاک میں فرمایا وہ سابق مہاجرین ردی اللہ عند عن فرمایا اللہ راضی کس سے ہو گئے فرمایا سابقین اولین سے راضی ہوئے مہاجر اور جو ان کے پیچھے پیچھے اخلاص کے ساتھ چلے اللہ ان سے بھی راضی ہو گئے اس لیے میرے دوستو آپ نے ان دو محنتوں پر امت کو اٹھایا ہے یا نقل و حرکت ہے یا مقامی محنت ہے تو یہ محنت کرتے ہوئے اپنی جماعت میں وقت لگانا ہے اور دن بھر اپنے آپ کو تھکنانے کے بعد رات کو اچھا وقت لے کر اللہ کے سامنے آنسو بہانے میں اچھی نماز پڑھنے میں اللہ کے سامنے مناجات میں اللہ کے سامنے امت کے اور انسانیت کے مسائل کے رکھنے میں گھنٹوں اپنے آنسو بہانا جس کے راستے سے اللہ کو پیار آ جائے اور اللہ تعالیٰ امت کے مسائل کو بھی حل کر لے اور دنیا میں کروڑوں کروڑوں لوگ جو جہنم کے راستے پر جا رہے ہیں وہ جہنم کے راستے سے ہدایت پر آئے ایک بڑا کام دنیا میں باقی ہے میرے دوستوں وہ کام صرف ایمان والے کر سکتے ہیں اور کوئی جو دوسرا میں ایسا نہیں ہے جس کے پاس میں وہ کام کر سکے یہ کام معمول کو مال سے نہیں ہوگا یہ مال کام قربانی سے ہوگا اپنے جذبات کو قربان کریں گے اپنے تھوڑے سے راحت آرام کو آگے پیچھے کریں گے اپنے بیوی بچوں کی تھوڑی جدائی کو برداشت کریں گے اللہ اس کو بنیاد بنائیں گے امت کے سنبھلنے کا اور انسانیت کے سنبھلنے کا اس کے لیے میرے دوستو ایک مرتبہ اچھا چار مہینہ لگا کرنے کے بعد واپس آ کر اللہ ہمت دے تو ہر سال چار مہینہ لگائیں یا چالیس دن لگائیں مہینے میں دس دن لگائیں یا تین دن لگائیں روزانہ اڑائی گھنٹہ لگائیں یا آٹھ گھنٹہ لگا کر کے ایک ایک گھر ایک ایک فرد کے نشانہ بنا کر کے اس کی زندگی میں اللہ کا دین آ جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی پاکیزہ زندگی آ جائے اسی کو اپنا اڑنا بچھونا بناتے ہوئے لوگوں کے پیچھے تھکنا رات کو اللہ کے سامنے رونا یہی کام ہے تھکنا کام ہے رونا کام ہے تھکنا کام ہے رونا کام ہے اس کے علاوہ تیسرا کوئی کام نہیں ہے جب اپنے آپ کو تھکا دیں گے اور اللہ کے سامنے آنسو بہانے کا حق ادا کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ آنسو کو کبھی ضائع نہیں کریں گے سمندر کو بجانے والے آنسو ہے جب اللہ کی نسبت پر ہم آنسو لگائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان آنسو کو کبھی ظاہر نہیں کریں گے اس کے لیے میرے یہ پورا مجمع طے کرو کہ اپنی زندگی کو ان بنیادوں بنیادوں پر پر لانا ہے جن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر گئے تھے کیوں سارا مجمع اس کا ارادہ کرتا ہے اس کے لیے اب آپ حضرات سے پہلی درخواست یہ ہے کہ کھڑے ہو کر اپنے آپ کو پیش کرو کہ اچھا چار مہینہ لگانے کے لیے تیار ہوں جو اچھا چار مہینہ لگا دیں گے اللہ وہ طاقت عطا فرما دیں گے دنیا کے سارے انسان مل کر اس کو سنت سے ہٹانا چاہے تو ہٹا نہیں سکتے ہیں اتنی طاقت اللہ اس کو چار مہینے میں عطا فرما دیں گے جو اچھا چار مہینہ لگا دے گا اس کے لیے ہمت کر کے اپنے آپ کو پیش کرو کہ انشاءاللہ ہم چار چار مہینہ لگانے کے لیے تیار ہیں اللہ تعالیٰ آسان فرما دیں